حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن احرام کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جبکہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ پگڑی تھی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھیالیس